عاصم بن سلیمان نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ اسے ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح سے رک گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ان صفا و ارشاد این توف و تک یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس ان کی صحیح کرنے میں حج اور عمرے کے دوران کوئی گناہ نہیں ہے सही बुखारी हदीस नंबर चार हज़ार चार सौ छियानवे